السلام علیکم ریسٹورینٹس خیریت سے ہیں مجھے آج کے لیکچر کے ریفرنس میں اپنا وعدہ یاد ہے آپ کو یاد ہے ہوں لیٹر آف ریپرزینٹیشن اچھا بھائی یہ اصل میں بہت ہی اہم ڈاکیومینٹ سمجھا جاتا ہے سلسلہ یوں ہے کہ آڈیٹر اپنے آڈٹ ورک کے دوران مینجمنٹ سے بے شمار انفارمیشن لیتا ہے یوں کہہ لیجئے کہ مینجمنٹ بے شمار مرتبہ یا بے شمار لیولز پر آڈیٹر کو ریپرزینٹیشنز دے رہی ہوتی ہے کہ جی فلانا کام ہم نے یہ کیا تھا فلانا میٹر ہم نے تو جی یہ پالیسی بنائی تھی اب وہ ریپرزینٹیشنز آڈیٹر بڑا ہوشیار ہوتا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتا رہتا کہ جی فلاں وقت پر مجھے مینجمنٹ کی طرف سے یہ انفارمیشن اس طرح سے ملی اور ان تمام چیزوں کو آڈیٹر ڈاکیومنٹ کر کے مینجمنٹ سے کہتا ہے کہ جی جناب یہ یہ یہ باتیں ان کو آپ آن کریں کہ جی یہ باتیں آپ نے مجھے فلانے فلانے وقت میں بتائی تھیں اور ان تمام باتوں کی آپ لیجئے لیجیے یہ آپ کی طرف سے ریپرزینٹیشن دی گئی تھیں آڈیٹر کو اب وہ مینجمنٹ کہتی ہے اوکے میں ابھی بات کو بڑا سادہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مینجمنٹ کہتی ہے اوکے جی ٹھیک ہے ہم ریسپانسبلٹی لیتے ہیں ان تمام چیزوں کی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی ہوئی ہیں وہ ہم نے تمام اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائی ہوئی ہیں بکس آف اکاؤنٹس وغیرہ وغیرہ اور پھر فلانے فلانے موقع پر ہم نے جو آپ کو انفارمیشن دی تھی اوکے okay, ہم نے وہ آپ کو انفارمیشن دی تھی اب یہ تمام چیزیں آڈیٹر کے لیے آڈیٹ ایویڈینس کا کام کرتی ہیں لہذا یہ ریپرزنٹیشن لیٹر جو ہے آڈیٹر کو کام دیتا ہے ویریفیکیشن کے لیول پر جب وہ ایسٹس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے یا وہ ایون لائبلٹیز کے اکاؤنٹ بیلنس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے ان تمام موقعوں پر لیٹر آف ریپرزینٹیشن آڈیٹر کے پاس ایک ایویڈنس ہوتا ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہوں گی for example management representation as audit evidence استعمال ہوتی ہیں اس پر چند پوائنٹس ہم دیکھیں گے پھر کیا اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں آج ڈسکس کریں گے اور پھر فائنلی کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے انفیکٹ یہ ریپرزینٹیشن لیٹر اب ماڈرن آڈٹ میں ایک خاصی اہمیت کا حامل بن چکا ہوا ہے اس لیے آڈیٹر اس پر خاص توجہ دیتا ہے اور اگر کہیں پر مینجمنٹ انکار کر رہی ہو ریپرزینٹیشن لیٹر ایشو کرنے پر تو آڈیٹر پھر کس طرح سے وہ لیٹر نکلواتا ہے یہ بات بھی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سو so, سب سے پہلا پوائنٹ جو ابھی میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے management representation as an audit evidence اب اس میں کس قسم کی باتیں ہمیں آڈیٹ ایویڈینس کے طور پر ملتی ہیں لائک like, آڈیٹ کے دوران میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا آڈیٹ ورک کے دوران میں بہت سی انفارمیشن آڈیٹر سیکھ کر رہا ہوتا ہے حاصل کر رہا ہوتا ہے مینجمنٹ سے اس میں اب کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ مٹیریل نہیں ہوتے لہٰذا فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا حصہ نہیں بنے ہوتے ان مٹیریل باتوں کو لائک like, ہم نے کریکشنز کی ریکٹیفکیشن آف ایرر کیے کوئی مسنگ فیگرس تھیں ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن تو وہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں آڈیٹر ریپرزینٹیشن لیٹر میں لکھواتا ہے کہ جی یہ باتیں آپ لکھ دیجئے کہ ہم نے فلانا ایرر اس طریقے سے ریکٹیفائی کیا یہ مسنگ تھی باتیں ان کو ہم نے یوں پیش کیا ان انفارمیشن جو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو اس طرح سے الگ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی گروپ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ریپرزینٹیشن لیٹر میں لکھوا لیا جاتا ہے سو یہ ایک ایویڈینس آ جاتا ہے ویریفیکیشن کے لیول پر آڈیٹر کے پاس پھر یہ جو ایویڈینس ہوتا ہے capable of being corroborated by other evidence کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ نالج جو ہوتا ہے that is confined to management اس قسم کے نالج کو ہم مینجمنٹ سے انکوائر کرتے ہیں اور ریپرزینٹیشن لیٹر میں لکھواتے ہیں مثلا کیا بات کنفائنڈ ہے جی مینجمنٹ کے لیول پر وہ ایک ڈسیزن میکنگ ہے ان کی کہ فلانی پروڈکٹ کو ہم نے پروڈیوس نہیں کرنا پروڈکٹ اے کی بجائے پروڈکٹ بی کو پروڈیوس کرنا اب دیکھیے نا یہ چیزیں اب فائنینشیل انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نظر آئے کہ جی ہم نے پروڈکٹ اے کو نہیں بنایا ہم نے تو پروڈکٹ بی کو بنایا ہم نے ڈپارٹمنٹ یا برانچ جو کہ ہمارے لاسز میں چل رہی تھی اس کو ہم نے ٹیمپرریلی شٹ ڈاؤن کیا اس قسم کے ڈسیزن میکنگ یا پھر بھی ہم نے اس کو چلتا رہنے دیا اس قسم کا ڈسیزن اب یہ ڈسیزن میکنگ کی باتیں جو کہ انٹائرلی کنفائنڈ ہیں مینجمنٹ لیول پر وہ ان سے ہم پوچھ کر ریپرزینٹیشن لیٹر میں لکھوا دیتے ہیں اس سے ہمیں خاصی ہیلپ ملتی ہے ویریفیکیشن لیول پر پھر نیکسٹ کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں جہاں پر پرنسپلی ججمنٹ یا اوپینین یوز ہو رہے ہوتے ہیں یا اوپینین بیسڈ ہوتے ہیں ججمنٹس یا اوپینئنس پر بیس کر رہے ہوتے ہیں کچھ میٹرس وہاں پر ہم مینجمنٹ سے ریپرزینٹیشن لے لیا کرتے ہیں فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں اسٹاکس کی ریئلائزبلٹی کی کہ ریئلائز ہوگا اس کے اگینسٹ ریوینیو یا نہیں اب ایک ججمنٹ ہے اب وہاں پر ہم مینجمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی کیا ججمنٹ تھی کن فیکٹرز پر بیس کر رہی تھی ججمنٹ وہ ریپرزینٹیشن لیٹر کے اندر وہ باتیں بھی آ جایا کرتی ہیں اب ایسی صورت میں auditor evidence and the auditor may be unable to obtain corroborating evidence اور یا پھر the auditor should obtain written confirmation of any representation made اب آڈیٹر کو یہاں پر خود سے بھی ججمنٹ اور اپنا اوپین اس میں انوالو کرنا ہوتا ہے کہ جی اب اس کے علاوہ اور کوئی کروبریٹنگ بات نہیں تھی لہٰذا میں نے تحریر کروا لی اب یہ سارے میٹرز میں آڈیٹر ایک چیز دیکھ لیتا ہے کہ جی جو چیزیں ہمارے ریپرزینٹیشن لیٹر کا حصہ ہونا چاہیے تھی کیا وہ تمام باتیں ریپرزینٹیشن لیٹر میں آ چکی ہیں یا نہیں سو so, یہاں پر پھر ایک پروسیجر اپنایا جاتا ہے وہ پروسیجر کیا ہے کہ number one the auditor should summarize in his working paper and also subject to oral representation by management جو ہیں اور جو کوروبوریٹ نہیں کر رہی ان تمام کو جو مینجمنٹ نے ریپرزینٹیشن دی ہیں وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ جو کروبوریٹ نہیں کر رہی وہ ادر وائز ہی اپنے جو ورکنگ پیپرز ہوتے ہیں وہاں پر بھی لکھ رہا ہوتا ہے میٹیریل آئٹمس کو بھی وہ ساتھ ساتھ لکھتا چلا جا رہا ہوتا ہے انفیکٹ جب ریپرزینٹیشن لیٹر کے بنانے کی بات آ رہی ہوتی ہے تو ریپرزینٹیشن لیٹر یہ ایک آن گوئنگ پروسیس کے طور پر آڈیٹر جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ بنا رہا ہوتا ہے اور بائی دا ٹائم فائنلائز کر کے لیٹر کہتا ہے جی کہ اسے آپ سائن کر دیں پلیز کہ یہ ریپرزینٹیشن آپ نے دی اس لیے وہ ساتھ ساتھ اپنے ڈاکومینٹس جو ہے اپنی فائل کے اندر لگا رہا ہوتا ہے کہ کون کون سی ریپرزینٹیشن دی گئی مینجمنٹ کی طرف سے آڈیٹر کو پھر in addition to these matters either formally پھر یہ کہ the letter should be signed at a high level یعنی کہ چیف ایگزیکٹو لیول پر پھر اس لیٹر کا سائن ہونا ضروری ہے ہائی لیول پر جا کے وہ سائن ہو کیونکہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ لائک ہائی لیول پر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے چیف ایگزیکٹو لیول پر وہ کہ نہیں جی نہیں میں نے تو ریپرزینٹیشن دی نہیں تھی انہوں نے پتا نہیں کہاں سے یہ باتیں اپنے آڈٹ ورکنگ پیپرز کا حصہ بنا لیں اس لیے ہائی لیول پر کیونکہ وہ ایک ٹاپ موسٹ لیول ہے اس کا ریپرزینٹیشن کا اس لیول تک آپ نے پہنچانی ہے بات کو ان سے سائن ہونی چاہیے تب جا کر آپ کہیں گے کہ جی یہ ہمارا ریپرزینٹیشن لیٹر کمپلیٹ ہے اس بورڈ میٹنگ میں جس بورڈ میٹنگ میں کے آڈیٹر بھی آئیڈیلی پریزنٹ ہونا چاہیے اس بورڈ میٹنگ کے اندر اس کو منٹس کا حصہ ہونا چاہیے representation letter so representation letter is an important document for an audit used as an audit evidence اس کے بارے میں مزید چند ایک باتیں فار ایگزامپل یہ بہت اہم بات ہے کہ دا ریپرزینٹیشن لیٹر اور board resolution making representation should be approved as late as possible in the audit after the analytical review آپ اینالیٹیکل ریویو بھی کر چکے ہوں تاکہ اس حوالے سے بھی اگر کوئی ریپرزینٹیشن ہے تو وہ اس کا حصہ بن چکی ہو لیکن اتنا لیٹ نہیں کہ آڈیٹر کی رپورٹ کے سائن ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ مینجمنٹ سائن کر نہیں اس سے پہلے پہلے اوبیسلی اس سے پہلے پہلے ریپرزینٹیشن لیٹر کو سائن ہو چکا ہونا چاہیے پھر یہ کہ the contents of the letter of representation should not include routine matters like کہ جی انوینٹری جو ہے lower of cost and net realizable value پر ہم نے ویلویٹ کی ہے میئر کی ہے نہیں یہ روٹین باتیں نہیں جو اسپیسیفکلی جس میں کہ مینجمنٹ کا نالج مینجمنٹ کی حد تک کنفائنڈ ہے وہ نالج جو ہے وہ اس کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا ان کی ڈسیزن میکنگس ان سے جو نالج حاصل ہو رہا ہے سولیسیٹر سے جیسے کوئی نالج حاصل ہو رہا ہے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ مینجمنٹ لیٹر کا حصہ بننا چاہیے روٹین میٹرز نہیں اس کے اندر آنے چاہیے پھر یہ کہ the letter should include only matters which are material to the financial statements and the auditors cannot obtain independent corroborative evidence کہ آڈیٹر چاہے گا یہ کہ صرف مٹیریل جو انفارمیشن ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں وہ اس میں ہو اور ہاں جن کے بارے میں کوروبریٹو ایویڈینس نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا ادروائز وہ مینجمنٹ ریپرزینٹیشن کے حوالے سے اس میں موجود ہو یہ چاند ایک باتیں تھیں جو کہ ریپرزینٹیشن لیٹر کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھی ابھی میں ایک فارمیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ماڈل ریپرزینٹیشن لیٹر کیسا ہوتا ہے آپ کو دو ایک ریپرزینٹیشن لیٹرز نظر بھی آ رہے ہوں گے آپ کے ہینڈ آؤٹس کے اندر تو ان میں سے یہ ایک آپ کے سامنے ہے موٹی موٹی باتیں بس میں اس کے اندر سے ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ فار ایگزامپل یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی کو اور کہا جا رہا ہے سب سے پہلے پیراگراف میں کہ ہم کنفرم کرتے ہیں and to the best of knowledge and belief and having made appropriate inquiries of other directors and directors of the company following representation given to you in connection with your audit of the company یہ انہوں نے کنفرم کیا کہ جی ہم نے جناب یہ ریپرزینٹیشن آپ کو دی تھی نمبر ون کہ ایز اے ڈائریکٹر وہ اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ بنانا ہماری ذمہ داری تھی جو کہ ہم نے بنائی کمپنی کے لیے اور پھر اہم باتوں میں نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ the provision for warranty claim has been estimated at 2% of annual turnover as in previous years. اب وارنٹی کلیم کے حوالے سے اب وہ اس ریپرزنٹیشن لیٹر کے اندر بات بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا ڈسیزن تھا کہ جی ہم سال ہر ہاں سال سے 2% پرسینٹ آف دا ریونیو جو ہے وارنٹی کلیم کے طور پر اس کی پروویژنگ کرتے ہیں کہ جی اتنا ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ وارنٹی کلیم کریں گے two percent of the sales revenue اب یہ ان کا ایک ہے جو کہ ریپرزینٹیشن لیٹر کے اندر آ گیا اور یہ کروبوریٹ کر رہا ہے آپ کو اس چیز کو کہ وہ ٹو پرسینٹ جو پروویژنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے ریفرنس میں اب یہ آپ کو اس ریپرزینٹیشن لیٹر سے ایک آڈیٹ ایویڈینس مل گیا اور نیکسٹ اس کے اندر کیا بات وہ کر رہے ہیں کہ as stated in note twelve like جو اسٹیٹمنٹ کے نوٹ ہوتے ہیں اب وہ جی ہم نے ایک گارنٹی دی ہوئی ہے فلانے بینک کو اگر ہمارے اس نے جس کو ہم نے جس تھرڈ پارٹی کے لیے گارنٹی دی نہ پے کیا تو ہمیں وہ پیمنٹ کرنا پڑے گی اب یہ بات بھی جو ہے وہ یہاں پر اس نے ریپرزینٹیشن لیٹر کے اندر لکھ دی کہ جی ہم نے اس طرح کی گارنٹی دی ہوئی ہے وہ ایک ریپرزینٹیشن آپ کو ڈائریکٹرس کی طرف سے مینجمنٹ کی طرف سے مل گئی وہ اپنے لیٹر کا حصہ بنوا لی نیکسٹ اس میں ایک اور پوائنٹ ڈسکس ہوا ہوا ہے کہ it is the intention of the board of continue production at our فلانا A B C plant management کی طرف سے اس کی جی فلانی لوکیشن پر جو پلانٹ ہے وہ تین چار سال تک چلتا رہے گا اس کو ابھی ختم کرنے کی ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے اب یہ ایک ریپرزینٹیشن ہم نے جو مینجمنٹ سے لی تھی اس کو ریپرزینٹیشن لیٹر کا حصہ بنا لیا سو so, یہ جناب ریپرزینٹیشن لیٹر سے متعلق چاند ایک ضروری باتیں تھیں آپ کو یاد ہے کہ ایسٹ کے اندر جب ہم ویریفیکیشن میتھڈ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ جی ریپرزینٹیشن لیٹر اوپٹین کرے گا اب ڈفرینٹ ایسٹس کے ریفرنس میں جو ریپرزینٹیشن ہوئی ہوئی ہوں گی ان کے بارے میں پھر ریپرزینٹیشن لیٹر میں ہی باتیں ہمیں ملیں گی نا اس لیے یہ ریپرزینٹیشن لیٹر ایک اہم ڈاکیومینٹ ہے آڈٹ ایویڈینس کے ریفرنس میں اور بہرحال ایک آڈٹ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریپرزینٹیشن لیٹر ہوتا کیا ہے کون ایشو کرتا ہے کون بنواتا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے ریفرنس میں بہت امپورٹنٹ ہیں جی یہ تو ایک وعدہ تھا جو میں نے پورا کیا تھا کہ جی میں آپ کو ریپرزنٹیشن لیٹر کے بارے میں بتاؤں گا ہمارا جو چل رہا ہے سلسلہ وہ ویریفیکیشنز کا چل رہا ہے اس ویریفیکیشن میں ہم نے ایسٹس کو ویریفائی کرنا سیکھ لیا لاسٹ لیکچر میں وی ٹاک اباؤٹ ایسٹس اب ہم دیکھیں گے کہ لائبلٹیز کو کیسے ہم ویریفائی کرتے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ لائبلٹیز جو ہیں یہ بیلنس شیٹ میں اپیئر ہوتی ہیں بیلنس شیٹ میں ایسٹس اور لائبلٹیز جب آپ نیٹ آف کرتے ہیں تو وہ آنرس اکویٹی بن جاتی ہے نیٹ ایسٹس اور یہ لائبلٹیز جو ہیں یہ دو طرح کی مینلی ہوا کرتی ہیں ایک نان کرنٹ لائبلٹی اور دوسری قسم ہوتی ہے کرنٹ لائبلٹی کی نان کرنٹ لائبلٹی میں بنیادی طور پر دو طرح کی لائبلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں نمبر ون ڈیبینچرس یا term finance certificates and number two bank loans ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دو طرح کی نان کرنٹ لائبلٹیز ہیں اس کی ڈسٹنکشن کی بنیاد کیا ہے اگر آپ کسی ایک ہی ادارے سے قرض لے رہے ہیں تو وہ لون کی شکل میں آپ کے پاس ریکگنائز ہوگا بیلنس شیٹ کے اندر اور اگر آپ پبلک سے قرض لے رہے ہیں سرٹیفکیٹس ایشو کر کے تو وہ لون سرٹیفکیٹ کے نام سے یا ٹرم فائنینس سرٹیفکیٹ کے نام سے یا ڈیبینچرز کے نام سے یا بانڈس کے نام سے آپ کو بیلنس شیٹ میں نان کرنٹ لائبلٹیز کے اندر نظر آئے گا تو دو بنیادیں یہاں پر آپ کو دیکھنی ہے کہ لون جو ہے کسی ایک ادارے سے ڈائریکٹلی لیا یا ہم نے جنرلی اس کو پبلک سے لون کے طور پر سرٹیفکیٹس ایشو کر کے حاصل کیا سرٹیفکیٹ بیسڈ لونس ڈیبینچر اس کی ایک بہترین اگزامپل ہے اور عام فہم بھی ہے اور بینک سے لون کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ڈائریکٹلی لون لیا یہ آپ کی ایک دوسری اگزامپل ہے دوسری بنیاد ہے نان کرنٹ لائبلٹی کے ریفرنس میں اور لائبلٹیز میں اکاؤنٹ بیلنس کے ریفرنس میں ہم کرنٹ لائبلٹیز کو بھی دیکھتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز میں ایک لسٹ موجود ہے جس میں کہ ٹریڈ کریڈیٹر بھی آتے ہیں ایکروڈ ایکسپینسیز بھی آتے ہیں ان ارنڈ انکمس بھی آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں پروویژن فار ٹیکسیشن وغیرہ بھی آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں یہ تمام آپ کی کرنٹ لائبلٹیز آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آتی ہیں اب ان کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے آڈیٹر کیا لیتا ہے آئیے ان کو دیکھتے ہیں آڈیٹر کی ڈیوٹی یہاں پر فور فولڈ ہے یعنی کہ چار کام کرنے ہوتے ہیں آڈیٹر نے number one to verify the existence of liabilities shown in the balance sheet جو بیلنس شیٹ میں لائبلٹیز شو ہو رہی ہیں وہ ایگزٹ بھی کرتی ہیں یا نہیں یہ ہماری لائبلٹی نہیں ہے کوئی پرزینٹ اپلیکیشن نہیں ہے لیکن ہم نے لائبلٹی میں اس کو لکھا ہوا ہے should be present obligation of the entity اگر آپ نے اس کو لائبلٹی کہنا ہے اس کی ڈیفینیشن پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ obligation means obligation on the date of report balance sheet date پر وہ ہماری اوبلیکیشن بنتی ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ auditor has to verify the correctness of the money amount of such liabilities کہ ٹھیک ہے لائبلٹی بنتی ہے لیکن اس کی میجرمنٹ جس منی ویلیو پر ہوئی ہوئی ہے از دیٹ کریکٹ غلط اماؤنٹ تو نہیں اس کی لائبلٹی میں کم یا زیادہ تو نہیں لکھی ہوئی نیکسٹ پوائنٹ از دس کہ the auditor has to verify the appropriateness of the description given in the account and the adequacy of disclosure ہم نے اس لائبلٹی کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں اور جو اس کے ڈسکلوئرس ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ درست ہیں اس چیز کو ویریفائی کرنا ہے آڈیٹر نے ڈسکرائب کرنے کے ریفرنس میں بات آ جاتی ہے اس کی کلاسز کی کہ اس کو کرنٹ نان کرنٹ کے اندر ہم نے جس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے اور اس کے ڈسکلوئرس کی جب بات آتی ہے تو definitely you know very well کہ وہاں پر اسٹینڈرڈس کی بات آ جاتی ہے کہ جس طرح سے اسٹینڈرڈس اس کو ڈسکلوز کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا اسی طرح سے اس کو ڈسکلوز کیا ہوا ہے یہ آڈیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس چیز کو ویریفائی کریں نیکسٹ کمس کے auditor has to verify that all existing liabilities are actually included in the accounts اب یہ آخری والی جو ڈیوٹی ہے بھائی یہ بہت مشکل ہے آڈیٹر کی ڈیوٹی جو واقعی لائبلٹیز ہیں جو لائبلٹیز واقعی ایگزٹ کرتی ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہو چکی ہیں یا نہیں دیکھیں پہلی بات تھی کہ جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں لائبلٹیز کیا وہ واقعی ایگزٹ کرتی ہیں اوکے ٹھیک ہے ان کو ہم نے ویریفائی کر لیا اور اب بات یہ ہے کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ بھائی کون کون سی لائبلٹیز ہیں جو کہ بیلنس شیٹ میں نظر آنا چاہیے تھی جو کہ ریکگناز کرنا چاہیے تھی اکاؤنٹینٹس کو لیکن ریکگنائز نہیں کی ان فور ہے یہ اب مشکل ٹاسک ہوتا ہے آڈیٹر کو یہاں پر پھر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کچھ دائیں بائیں کے پروسیجرز لگانا پڑتے ہیں ان ہڈن لائبلٹیز کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکالنے کے لیے کہ جی یہ آپ کی لائبلٹی بنتی ہے آپ نے اس کو شو نہیں کیا ہوا آف بیلنس شیٹ رکھا ہوا مشکل کام سو لائبلٹیز کی ویریفیکیشن کی اب آپ میتھڈ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لائبلٹیز کو ویریفائی کیا جاتا ہے اگین جہاں پر میں وہی والی بات کروں گا آپ کے ساتھ یہ انڈیویجل کئی لائبلٹیز ہیں کئی ایک لسٹ آف لائبلٹیز ہیں ان سب کو ویریفائی کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جن پر کیمفیسائز کیا جاتا ہے اب میں الگ الگ لائبلٹی تو آپ کے سامنے اس وقت نہیں بتا رہا ویریفائی کرنا نہیں سکھا رہا آپ کو میں جنرلی لائبلٹیز کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے وہ بات سکھا دوں گا اور ہاں انڈیویجلی کچھ لائبلٹیز آپ کے ہینڈ اوورس میں موجود ہیں وہ آپ ان کو دیکھ لیجئے تو آپ کو الگ الگ سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ فلانی لائبلٹی کو کس طریقے سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے لائک بینک اوور ڈرافٹ ہے اس کو کیسے ویریفائی کرنا ہے کریڈیٹرز ہیں ان کو کیسے ویریفائی کرنا ہے ایکروڈ ایکسپینسز آپ کو ہینڈ آؤٹس میں نظر آئیں گے کہ ان کو کس طرح سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے اس طرح سے انڈیویجلی ہر ایک لائبلٹی پر میں نے کچھ نہ کچھ آپ کو مٹیریل دے دیا ہینڈ آؤٹ کے اندر وہ آپ وہاں سے مزید اپنے نالج کے لیے پڑھ لیجیے گا ایک تو نالج کے لیے اور دوسرا ایگزام میں پاس ہونے کے لیے یاد رکھنا ایگزام میں آپ سے یا اسائنمنٹس میں یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ جنرلی تمام آپ پوائنٹس لکھ دیجیے جو کہ لائبلٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے اپنائے جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ سے کوئی ایک لائبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جی آپ ایکروڈ ایکسپینس کو بتائیں کیسے ویریفائی کرنا اس کے اوپر چار پانچ پوائنٹس آپ کو لینا ہوں گے اس لیے میں نے آپ کی آسانی کی خاطر آپ کے ہینڈ اوورس میں وہ انڈیویجول لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے بھی پوائنٹس لکھ دیے کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں کہ میں ہر ایک چیز کو ویریفائی کرنا بتاؤں اس لیے میں جنرلی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ لائبلٹیز کے اکاؤنٹ بیلنسز کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے گریٹ لیں جی اب ہم اس کے ویریفیکیشن میں جاتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی بات وہی جو کہ ہم نے ایسٹس کے لیے کی تھی کہ وی نیڈ اے اب یہ اسکیجل جو ہے یہ آئیڈیلی تو کلائنٹ کو دینا چاہیے ہمیں اگر نہیں تو ہم پھر لائبلٹیز کا ایک اسکیڈ بنا لیتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا whenever the word is used means کہ ہم اکاؤنٹ بیلنس کی موومنٹ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اوپننگ بیلنس کیا اس کا تھا پھر ڈیورنگ دا ایئر کیا اس اوپننگ بیلنس میں تبدیلیاں رونما ہوئیں اور finally what is the closing balance تو یہ جب ہم بات اسکیجول کی کرتے ہیں اس میں اوپننگ بیلنس کو ویریفائی کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے اوبیسلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے ہم پچھلے سال کی آڈیٹیڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اٹھاتے ہیں پھر ہم نے مزید کتنی لائبلٹیز جو ہیں ایزیوم کی اس مرتبہ کتنی مزید ہمارے اوپر لائبلٹیز آئیں اور کتنی ہم نے واپس کر دیے پیسے لائبلٹیز کو سیٹل کر دیا فائنلی کیا کلوزنگ بیلنس ہے سو یہ چیز جو ہے ہم لائبلٹیز کے اسکیجول کے اندر دیکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے لائبلٹی کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کٹ آف کہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے کٹ آف پروسیجر اپنا گئے لائک ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ کریڈیٹرس ہماری لائبلٹی ہیں اس سال کے تو بھائی کیا وہ کریڈیٹرس واقعی انہی کے اگینسٹ ہیں جو کہ ہم نے گوڈس یا را مٹیریل یا سپلائیز پرچیز کی ہیں اب وہاں پر ایک کٹ آف تو ہوگا نا ڈاکومینٹس کا کہ جی اس سال کے ڈاکومینٹس یہاں پر ختم اس سے آنورڈ جو ہمارے ڈاکومینٹس ہیں وہ اس سال کی لائبلٹیز سے متعلق نہیں ہیں لہذا ہم کٹ آفس کو ویریفائی کرتے ہیں کٹ آفس میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کٹ آف پروسیجر انوینٹری کے اندر بہت اہم پروسیجر سمجھا جاتا ہے کیش بیلنس کے اندر بھائی بہت اہم پروسیجر ہے کٹ آفس کا جو ریسیٹس آپ ایشو کرتے ہیں وہ فائنل کلوزنگ ڈیٹ پر کٹ آف ہونی چاہیے اسی طرح سے یہ کریڈیٹرس کے ریفرنس میں بھی کٹ آفس کا پروسیجر ایک اہم پروسیجر ہے کہ آپ انہی کریڈیٹرس کو اپنی سال کی لائبلٹی کہیں گے جو کٹ آف کے مطابق آپ کی بنتی ہیں اوکے نیکسٹ کمس ریزنیبلنیس اب لائبلٹیز کے ریفرنس میں ریزنیبل ہونا ایک بہت اہم بات ہے یعنی کہ یہاں پر شک تو نہیں ہے ہمیں کہ یار یہ لائبلٹی بنتی نہیں ہے یہ کیسے لائبلٹی بنا دی اس کی ریزنیبلنیس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے یہ لائبلٹی جو بن رہی ہے اتنی ہی اماؤنٹ سے بن رہی ہے اور ہماری ہی لائبلٹی ہے یہ ریزنیبلنس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں نیکسٹ بات آتی ہے جی پریویس ڈیٹ کلیئرنس کے بارے میں یعنی کہ وہ جو ہم نے پریویس ڈیٹس میں لائبلٹیز کلیئر کر دی ہوئی ہیں کیا وہ لائبلٹیز ابھی تک ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں تو نظر نہیں آ رہی پریویس ڈیٹ کلیئرنس کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ پریویسلی جو لائبلٹیز تھیں کیا ابھی بھی وہی والی لائبلٹی اسٹل بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں اور پھر کلیئرنس کے اعتبار سے ہمیں اس کی سیٹلمنٹ کے ڈاکومینٹس کے ذریعے سے اس کو ویریفائی کرنا ہوگا لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے اعتبار سے نیکسٹ پروسیجر بہت اہم ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا جو کہ ان لونز پر لائبلٹیز پر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں لائک like, آپ نے جس فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لیا انہوں نے آپ کے اوپر ایک کنڈیشن عائد کر دی کہ جی آپ کی اکویٹی کی اماؤنٹ ایک سرٹین پرسنٹیج سے کم نہیں ہوگی جسے ڈیٹ اکویٹی ریشو کہتے ہیں کہ آپ نے جو آنرس اکویٹی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس کی پرسینٹیج سپوزلی فورٹی پرسینٹ کم از کم ہوگی ٹوٹل کیپٹل امپلائڈ کا اگر یہ اس سے کم ہوگی تو جی ہم آپ سے قرضہ واپس لے لیں گے یا پرابلم میں آ جائیں گے آپ تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہوں گی یہ پوری ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہی فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو لائبلٹیز کی اماؤنٹ نظر آ رہی ہیں یہ ایک ویریفیکیشن کا پروسیجر ہے اس لیول پر نیکسٹ کامس کہ آتھورائزیشن جو ہے ان لائبلٹیز کے ریفرنس میں کہ قرضے لیے ہوئے ہیں اگر تو باقاعدہ طور پر کیا بورڈ میں ان کے بارے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈسیزنس لیے تھے منٹس کے ذریعے سے اس کو چیک کریں گے وہاں سے آپ کو آتھرائزیشن جو ہے معلوم ہو جائے گی کہ جی یہ جو لون یہ لائبلٹی جو ہے یہ آتھرائزڈ ہے یعنی کہ اس پر ڈائریکٹرز نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ فلاں انسٹیٹیوشن سے اتنا لون لے سکتے ہیں نیکسٹ بات آتی ہے اس پروسیجر میں ڈاکیومینٹس کی اب یہاں پر آڈیٹر کو تمام ڈاکیومینٹس کو انسپیکٹ کرنا ہوگا جو ڈیڈس ہیں ان کی انسپیکشن جو اگریمنٹس بنے ہوئے ہیں ان کی انسپیکشن آڈیٹر یہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر اسٹڈی کرے گا تبھی تو وہاں سے اس کو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز معلوم ہوں گی اور سیٹلمنٹ کب ہونی ہے لائبلٹیز کی وہ بارے میں معلوم ہوگا اوور ڈیو تو نہیں ہو گئی اس کے بارے میں معلوم ہوگا یہ یہاں پر اب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات آئیں گی سیٹلمنٹ ٹرمز کی بات آئیں گی اس لیے اس کو ڈاکیومینٹس کو انسپیکٹ کرنا ہوگا بہت اہم یہ ایک میتھڈ ہے ویریفیکیشن کا نیکسٹ کامز سیکیورٹی اب کچھ ایسی لائبلٹیز ہوتی ہیں بلکہ عموماً ایسی لائبلٹیز ہوتی ہیں جتنی بھی نان کرنٹ لائبلٹیز ہیں جو ایسٹس کے اگینسٹ سیکورڈ ہوتی ہیں آپ نے قرضہ لیا اس قرضے کے لینے کے اگینسٹ آپ نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ گروی رکھوا دیے اب وہ انکمبرڈ ایسٹس ہیں ان کے اگینسٹ چارج موجود ہے وہ سیکورٹی کے طور پر رکھوائے گئے ایسٹس ہیں آپ اپنے ڈاکیومینٹس جو ہیں وہ رکھوا کر آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لائبلٹیز جو ہیں سیکورڈ ہیں کہ ان سیکورڈ ہیں اور اگر سیکیورڈ ہیں تو کس قسم کی سیکیورٹیز رکھوائی گئی ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر نیکسٹ واؤچنگ اب وہ ریسیٹ آف لون کو واؤچ کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہاں پر ڈاکیومینٹس کی انسپیکشن ہے واؤچنگ کا مطلب آپ نے جو قرض لیا ہے اس کے اگینسٹ آپ نے ایک ایکنالجمنٹ دی ہے ایک ریسیٹ ایشو کی ہے کہ جی ہم نے یہ قرض لیا اب اس ڈاکیومنٹ کو آپ دیکھیں کہ واقعی کیا یہاں پر ریسیٹ ایشو کی گئی یا نہیں اس آڈیٹ کلائنٹ نے جو قرض لیا ہوا ہے اس کے اگینسٹ کیا اس آڈیٹ کلائنٹ نے ریسیٹ ایشو کی یا نہیں یہ کون دیکھ رہا ہے آڈیٹر دیکھ رہا ہے کلیئر نیکسٹ پوائنٹ کامس کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز چیک کی جائیں گی کہ اس کے لیے اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں اور پھر اپلائی کی جا رہی ہیں ان کو پچھلے سال میں جن اکاؤنٹنگ پالیسیز کو فالو کیا گیا تھا وہی والی اکاؤنٹنگ پالیسیز اب اس کے اوپر چلائی جا رہی ہیں تو لائبلٹیز کے ریفرنس میں آپ کو accounting policies should be according to the international financial reporting standard and should be adapted اور شوڈ بی اپروپریٹ پھر بہت سی چیزیں لیٹر آف ریپرزینٹیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں لہٰذا لیٹر آف ریپرزینٹیشن کو بھی آڈیٹ ایویڈینس کے طور پر آڈیٹر یہاں استعمال کرے گا اور وہ ہم نے لیٹر آف ریپرزینٹیشن جو ہے وہ سیکھ لیا کہ ہوتا کیا ہے لائک like میں نے بات کی تھی لیٹر آف ریپرزینٹیشن میں پروویژن اگینسٹ وارنٹی کلیمز کی اب وہ ایک لائبلٹی ہے اس کے بارے میں آپ کو لیٹر آف ریپرزینٹیشن کے اندر ایویڈینس ملے گا سولسیٹر کے ساتھ آپ نے جو ڈسکشن کی تھی اس کے بارے میں آپ کو ایک لائبلٹی کے ریفرنس میں لیٹر آف ریپرزینٹیشن کے اندر ایویڈینس ملے گی سو یہ ڈفرینٹ آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں مینجمنٹ نے جس پہ ریپرزینٹیشن آپ کو دی ہوتی ہیں وہ لیٹر آف ریپرزینٹیشن میں مل رہی ہوتی ہیں لائبلٹیز کے ریفرنس میں بھی بے شمار آپ کو وہاں پر ایویڈینس ملیں گے next comes interest and other and salary evidence اب لائک like اس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ایسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ کو انٹرسٹ یا ریٹرنز مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں اور یہاں پر آپ اس کی ایگزٹینس کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ فائنینشیل چارجز پے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لائبلٹیز جو ہیں وہ ریکگنائز ہوئی ہوئی ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی لائبلٹی آپ نے نہ ریکگنائز کی اور فائنینشیل چارجز آپ دے رہے ہو سو فائنینشیل چارجز کے ذریعے سے آپ لائبلٹی کا ایگزٹینس جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں یا کوئی ان ریکارڈیڈ لائبلٹی تو نہیں ہے آپ کس چیز کا انٹرسٹ دے رہے ہیں جی بینک کو یا فلانے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کس چیز کا مارک اپ وغیرہ پے کیا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی کوئی لائبلٹی ہے تو یہ وہاں سے آپ اس کے ایگزٹینس کے بارے میں ایویڈینس حاصل کرتے ہیں پھر ڈسکلوئرس کی بات آتی ہے اور ڈسکلوئرس جو ہیں وہ اس کے ٹرو اینڈ فیئر ویو کے لیے بہت ضروری ہیں یہ بات آپ کو ڈسکلوز کرنا پڑتی ہے نوٹس اکاؤنٹس کے اندر کہ جی آپ نے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر انفارمیشن لکھی ہوئی ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں یہ بات آپ کے جتنے ڈیٹیل ڈسکلوجرز ہوں گے اتنی ہی زیادہ یہ بات ویریفائی ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ بات مضبوط ہوگی کہ جی آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں آڈیٹر چیک کرتا ہے کہ ڈسکلوجرز جو ہیں وہ اکارڈنگلی اپروپریٹ ہیں اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ ڈسکلوجرس ہیں یا نہیں پھر انتہائی اہم جو اسٹیپ آڈیٹر اٹھاتا ہے ویریفیکیشن کے لیے وہ ہے ایکسٹرنل ویریفیکیشن اب یہ ایکسٹرنل ویریفیکیشن آڈیٹر نے ایسٹس کے لیے بھی کی تھی اب یہاں پر لائبلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسٹرنل ویریفیکیشن کی بات آ رہی ہے اب یہاں پر کس قسم کی لائبلٹیز کو ویریفائی کر رہا ہے باہر کی دنیا سے کس طرح کی ویریفکیشن لے رہا ہے کنفرمیشن لے رہا ہے یہ ہوں گی بینک اوور ڈرافٹ کے ریفرنس میں کہ جی واقعی کیا بینک کا اتنا بیلنس ڈیو ہے اس ہمارے کلائنٹ نے پے کرنا ہے بینک آپ کو کنفرمیشن لیٹر بھیج دے گا کریڈیٹرس کو بھی آپ اسی طرح سے ٹریڈ کریڈیٹر جو ہوتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں کہ جی کیا واقعی اتنے پیسے جو ہیں آپ کے پاس ریسیویبل ہیں آپ کی بکس میں یعنی کہ ہمارے آڈیٹ کلائنٹ نے آپ کے پیسے اتنے پے کرنے اب یہ چیزیں کنفرمیشن لیٹر کے ذریعے سے ایکسٹرنل ویریفیکیشن کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے آڈیٹر اس کو ان لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے لیے پھر ایک انتہائی اہم ایریا جو لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے ریفرنس میں ہے وہ ہے پوسٹ بیلنس شیٹ ایونٹس یعنی کہ events occurring after the balance sheet date اب یہ ایونٹس دراصل آڈیٹر کو بہت ہیلپ کرتے ہیں ان ریکارڈیڈ لائبلٹیز کو تلاش کرنے میں جن کو کہ ابھی تک اس نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا یہاں پر آڈیٹر بڑا ویجیلنٹ ہوتا ہے اپنے آڈیٹ کلائنٹ کی لائبلٹیز جو کہ ریکگنائز نہیں ہوئی ہوئی یا اس نے جو کام کرنا تھا لائبلٹیز کو کرنے کے ریفرنس میں اس نے وہ کام ابھی تک نہیں کیا ہوا آڈیٹر اس کو کیچ کرتا ہے ان events occurring after the balance sheet date کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایونٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ پر موجود کنڈیشن کے بارے میں فردر ایویڈینس دے رہے ہوتے ہیں اب وہ فردر ایویڈینس اگر اس لائبلٹی کے ہونے یا اس لائبلٹی کے نہ ہونے کے بارے میں ہے تو دیٹ شوڈ بی ویریفائڈ اور اس پہ بیس کر کے پھر آڈیٹر اس آڈیٹ کلائنٹ کی لائبلٹی کو فائنل شکل دے رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے لائبلٹیز پوری نہیں کی تھی آئیڈینٹیفائی یا آپ نے زائد آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں لائبلٹیز اچھا اب یہیں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو کہ بہت اہم ہے لائبلٹیز جو کہ ریکگنائز نہیں ہوئی آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر وہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ وہ لسٹ ہے جس میں کہ کچھ میٹرز ہو سکتا ہے آپ کے کلائنٹ نے لائبلٹی کے طور پر ریکگنائز نہ کیے ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کس طرح سے آڈیٹر پھر پکڑتا ہے کہ جی یہ دیکھو آپ کو تو لائبلٹیز جو ہیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے یہ دیکھتے ہیں number one by employees for injury یہ ہو سکتا ہے کلیمس موجود ہوں لیکن ابھی تک آپ کے کلائنٹ نے اس کی لائبلٹی ریکگناز نہ کی ہو پھر claims by ex employees for unfair dismissal پھر bonuses under profit sharing arrangements returnable packages and containers جو کہ آپ نے واپس کرنے تھے آپ کی لائبلٹی بنتی ہے ابھی تک آپ نے کنٹینرز واپس ہی نہیں کیے ہوئے ان پر آپ کی لائبلٹیز جو ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہیں claims under warranties and guarantees pending lawsuits اب یہ مختلف لائبلٹیز ہیں اور اس طرح کی اور بھی بے شمار ہو سکتی ہیں جن کے اگینسٹ آپ کے آئی ایس تھرٹی سیون کے مطابق اگر ریلائبل ایسٹیمیشن ہو سکتی ہو تو پروڈینس کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ لائبلٹی کو ریکگنائز کریں لہذا آڈیٹر جو ہے اس چیز کو چیک کرتا ہے اب کیسے چیک کرتا ہے یہ دیکھ لیجئے ایک پوائنٹس ہیں کہ آڈیٹر انکوائری کرتا ہے کی کی اور ادر ان دس ریگارڈ پھر auditor a letter of representation کہ جس کے اندر یہ باتیں بعض اوقات ریپرزینٹیشن کے لیول پر موجود ہونا چاہیے وہ وہاں سے اس کو دیکھتا ہے پھر ایگزامن کرتا ہے وہ پوسٹ بیلنس شیٹ ایونٹس کو جس کا ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا آپ کے ساتھ اور پھر ایگزامن کرتا ہے وہ منٹس کو وہاں سے پکڑی جاتی ہیں بعض اوقات یہ باتیں کہ جی ان ریکارڈیڈ لائبلٹیز ہو سکتا ہے وہاں پر ایگزٹ کر رہی ہوں اور اس میں مینشن ہوئی ہوں پھر ریویو کرتا ہے وہ پاسٹ ورکنگ پیپرز کو وہاں سے بھی بعض اوقات انفارمیشن آڈیٹر کو مل جایا کرتی ہے سو so, یہ وہ سب سے مشکل ایریا ہے لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے اعتبار سے کہ آڈیٹر نے اپنے کلائنٹ کو پکڑنا ہے یہاں پر کہ بھائی تمہاری لائبلٹیز بنتی ہیں لیکن تم نے ابھی تک ان کو اکاؤنٹ فور نہیں کیا ہوا that should be recognized your liability کرو بھائی اب وہ اگر ان سٹیپس پر چلے گا آڈیٹر تو پکڑ لے گا اس کو اور پھر ان کی لائبلٹی کو ریکگناز کروائے گا فالو کر رہے ہیں پوائنٹ لہذا this was the important point important area rather in verifying liabilities لیکن اب یہ ہم نے بات چیت لائبلٹیز کے ریفرنس میں کمپلیٹ کر لی آپ چھوٹی موٹی لائبلٹیز کو الگ الگ سے ویریفائی کرنے کے اعتبار سے آپ اپنا ہینڈ آؤٹ دیکھیے اور اس میں دیکھیے کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے and if you find some difficulties in understanding all those individual liabilities to verify تو کانٹیکٹ یور ڈسکشن بورڈ وہ آپ کی ان شاء اللہ تعالیٰ ہیلپ کریں گے اس کے اوپر اور پلیز یاد رکھیے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ سے تمام پوائنٹس نہیں پوچھے جائیں گے کہ ایسٹس کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹس کیا ہیں لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹس کیا ہیں اس قسم کی راٹ لرننگ نہیں کوئی ایک سینیرو دے کر پوچھا جائے گا آپ سے ایگزامینیشن کے اندر کہ بتائیے ذرا یہ والا ایسٹ کیسے ویریفائی ہوگا یہ والی لائبلٹی کیسے ویریفائی ہوگی وہاں پر اب آپ کو اگر یہ تمام کے تمام پوائنٹس آپ نے اچھی طرح سے پڑھے اور سیکھے ہوں گے تو ہیلپ کریں گے کہ اس سنریو میں کون کون سے پوائنٹ فٹ آتے ہیں اس لیے ان پر خاص توجہ دھریے گا نیکسٹ لیکچر میں پھر بھی بہرحال میں چاند ایک پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا چاند ایک چھوٹے موٹے ایریاز پر مختصرا تاکہ آپ کو چلو کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ چیز تو ٹیچر کی طرف سے ملی تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ